الباب الثاني والثمانون باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم بادشاه قاضي اور دیگر حکام مجاز کو نیک وزیر مقرر کرنے کی ترغیب اور انہیں برے ہم نشینوں سے اور ان سے ہدیہ وغیرہ قبول کرنے سے ڈرانے کا بیان اللہ تعالی نے فرمایا اس روز دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر عليه والمعصوم من عصم الله حضرت ابو سعید اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جو نبی بھی بھیجا اور اس کے بعد جسے بھی خلیفہ بنایا تو اس کے دو رازدار ساتھی ہوتے تھے ایک محرم راز اسے نیکی کا حکم دیتا اور اس پر اسے آمادہ کرتا اور دوسرا محرم راز اسے برائی کا حکم دیتا اور اس پر اسے آمادہ کرتا اور محفوظ وہ ہے جسے اللہ تعالی بچائے ایک محرم راز ایک محرم راز اسے نیکی کا حکم دیتا اور اس پر اسے آمادہ کرتا اور دوسرا محرم راز اسے برائی کا حکم دیتا اور اس پر اسے آمادہ کرتا اور محفوظ وہ ہے جسے اللہ تعالی بچائے بخاری وعن عائشة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الله بالأمير خیرہ جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی حاکم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے راست باز یعنی خیر خواہ وزیر عطا کر دیتا ہے وہ اگر بھولتا ہے تو وہ وزیر اسے یاد کرا دیتا ہے اگر اسے یاد ہو تو اس کی مدد کرتا ہے اور جب بھلائی کے علاوہ کسی اور بات یعنی برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے برا وزیر مقرر کر دیتا ہے اگر وہ بھول جائے تو اسے یاد نہیں کراتا اور اگر اسے یاد ہو تو اس کی مدد نہیں کرتا اسے ابو داود نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو کہ مسلم کی شرط پر ہے